محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اخر كلامنا معذر سامعین کرام اصل بندوں کو ہدایت کا جو مسئلہ ہے اللہ تبارک تعالی جب تک نہیں چاہتے بندے راہ راست پر نہیں آتے اور بندے بھی جب تک ہدایت کی طرف اور سرات مستقیم کی طرف قدم نہیں بڑھاتے اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت نہیں آتی کلام پاک میں اللہ تعالی نے رشاد فرمایا والذین جاہد و لنہدینہم سبلنا دین سب لنا جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے مہیا کرتے ہیں اور انہیں ہدایت سے مالا مال کرتے ہیں اور حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بندہ ایک قدم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف بڑھاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ دس قدم بندے کی طرف آتے ہیں اگر بندہ چل کر آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ دوڑ کر آتے ہیں اور اگر بندہ دوڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ لپک لیتے ہیں اور اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور بندے میں اور اللہ میں اتنی قربت اور اتنی نزدیکی ہو جاتی ہے کہ زبان بندے کی ہوتی ہے اور کلام اللہ کا ہوتا ہے قدم بندے کے ہوتے ہیں اور چلنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کان اللہ کے ہوتے ہیں اور سماعت اللہ تعالی کی طرف سے بندے کے ہوتے ہیں کان اور سماعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے آنکھ بندے کے ہوتے ہیں اور دیدار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے یہ معاملہ ہے اصول ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا ورنہ اگر بندہ نہ چاہے ہدایت کی طرف قدم بڑھانا اور بندہ اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے اپنی اصلاح کرنا نہ چاہے اللہ کا دستور اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افن الزیم کموہا وان تم لہا کاری اگر تم نا پسند کرتے ہو تو کیا میں تمہیں جبر کروں ارے تم جہنم کو جانا چاہتے ہو دوزخ کو جانا چاہتے ہو میرے عذاب کو بھگتنا چاہتے ہو جہنم کے لہو کو اور پیپ کو پینا چاہتے ہو اس میں ڈکیاں مارنا چاہتے ہو اور میں نے جنت کے دروازے کھولے تمہارے لیے اس کو بند کرنا چاہتے ہو میں نے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھولے اس کو بند کرنا چاہتے ہو تو کیا تم سمجھتے ہو کہ جبر اور زبردستی کے ساتھ میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا یہ میرا دستور نہیں ہے یہ میرا قانون نہیں ہے میرا قانون اور میرا دستور یہ ہے تھوڑی سی محنت تم کرو بقیہ ہدایت دینا میرا کام ہے آج ابو طالب آپ ان کے بارے میں اللہ کے حبیب پاک آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور کتنی کوششیں کی اور کہا کہ چچا جان قوم کے سامنے نہ صحیح مجمع کے سامنے نہ صحیح اور اجتماع میں نہ صحیح انفرادیت میں زور سے نہ صحیح آہستہ ایک مرتبہ میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ لیں میں آپ کی انگلی پکڑ کر میں آپ کو جنت میں پہنچا دوں گا لیکن چاہتے نہیں تھے وہ کلمہ پڑھنا ایمان لانا نہیں چاہتے تھے اسلام قبول کرنا نہیں چاہتے تھے اللہ کی مرضی بھی نہیں تھی اللہ کی مرضی اس وقت ہوتی ہے کہ قدم ہمارے بڑھیں محنت ہماری لگے ہمارے ہماری راتیں کٹے تب اللہ تعالیٰ کی نصرت اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ کی نصرت بیٹھے بٹھائے نہیں آتی دنیا کا کوئی کام بیٹھے بٹھائے ہوتا ہے آپ دکان کھولیں اور گھر میں سو جائیں دکان چل جائے گا آپ کپڑا خریدے اور درزی کے پاس نہ جائیں ٹیلر کے پاس نہ جائیں آپ کا کپڑا سل جائے گا آپ کھیت خریدیں اور اس کے اندر زراعت نہ کریں پانی نہ دیں اور اس پر محنت نہ کریں مشقت نہ کریں دانا نکل جائے گا کون سا کام دنیا کا ہوتا ہے جو آخرت کا ہو جائے گا جب دنیا کا کام بغیر محنت کے نہیں ہو رہا ہے اور بغیر مشقت کے نہیں ہو رہا ہے تو آخرت کا کام کیسے ہو جائے گا اس لیے جن لوگوں کے مقدر میں بد نصیبی ہے اور جو دین کی طرف قدم بڑھانا نہیں چاہتے اللہ کے سرات مستقیم کی طرف وہ چلنا نہیں چاہتے وہ ایسے منحوس ہیں ایسے بدقسمت ہیں اور ایسے بد نصیب ہیں کہ کائنات کے اندر اللہ کی مخلوق کے اندر ایسا کوئی بد نصیب نہیں ہے ان کے سامنے قبر کو کھول کر عذاب قبر کو بتایا جائے اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام پاک کے معجزے کو بتایا جائے اللہ کے فرشتوں کو بتایا جائے اللہ کی جنت کو بتایا جائے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بتایا جائے یہ بڑھنا نہیں چاہتے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ہدایت کا فیصلہ نہیں کرتے ورنہ قدم بڑھانے والوں کے لیے ایک قدم بڑھایا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کے فیصلے فرما دیے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ ایک نمبر کے شرابی کبابی فاسق فاجر اور اللہ کے دربار کے مجرم تھے لیکن دل کے اندر ایک جستجو تھی اور دل کے اندر ایک جذبہ تھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں کچھ لوگ داڑھی رکھتے ہیں کچھ لوگ داڑھی نہیں رکھتے کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں کچھ لوگ قرآن نہیں پڑھتے یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے مخلوق تیری ایک ہے ایک مخلوق ہے ایک ماں باپ کے بچے سب ماں کو مانتے ہیں سب باپ کو مانتے ہیں اگر کسی ماں باپ کے پندرہ بچے ہوں سولہ بچے ہوں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ان بچوں میں کچھ بچے کسی اور ماں کو مانے اور ان میں کچھ بچے کسی اور باپ کو مانے سب اسی باپ کو مانتے ہیں اور اسی ماں کو مانتے ہیں اے اللہ یہ سب اگر تیرے بندے ہیں یہ کیا ماجرا ہیں کوئی چاند کو مانتا ہے کوئی سورج کو مانتا ہے کوئی ستاروں کو مانتا ہے کوئی آگ کو مانتا ہے کوئی پانی کو مانتا ہے کوئی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کرتا ہے مولا تیری عبادت یہ کیوں نہیں کرتے اگر سب تیرے بندے ہیں یہ جستجو تھی یہ تلاش تھی لیکن تھے فاسق اور فاجر آدمی اگر گنہگار ہو گنہگار ہونا ایک کی بات نہیں گناہ سب سے ہوتا ہے حضرات انبیاء علیہ سلاط وسلام کو چھوڑ کر کوئی ولی کوئی غوث کوئی پیر کوئی قطب کوئی ابدال کوئی شہید کوئی مومن کوئی مسلمان دعوی نہیں کر سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا کوئی نہیں بچ سکتا اس لیے کہ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کلو بنی آدم خطاون وخیر التوابون ہر بنی آدم خطا کار ہیں اس کی سرشت میں اس کی فطرت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لکھا ہے فل فجور ہاں وہ اللہ نے کہا ہم نے انسان کے مزاج میں فجور کو بھی ڈالا گناہ کو بھی ڈالا اور تقوی کو بھی ڈالا اگر کوئی نوجوان کہتا ہے کہ ایک حسین نوجوان لونڈی سامنے سے گزر رہی ہے میں نہیں دیکھتا میرا دل اس طرف مائل نہیں ایک نمبر کا جھوٹا ہے اللہ نے کلام میں کہا کہ ہم نے زین الن حب الشہواتی من النساء والبنین والقناطیر المقنطرا ہم نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی مال کی محبت ڈالی اگر کوئی کہتا ہے کہ بلڈنگ کو دیکھ کر میرا جی نہیں للچاتا اگر کوئی کہتا ہے کہ کاروں کو دیکھ کر میری طبیعت اس طرف نہیں جاتی یعنی دل میں میرا خیال نہیں آتا کہ اللہ مجھے بھی ایسا کار دے دیتا ایسی کار دے دیتا ایسا بنگلہ دے دیتا ایسا دولت مند ہو جاتا ایسی عورت مجھے مل جاتی اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے دل میں بات نہیں آتی ہے یہ فطرت کے خلاف بات ہے پیدا کرنے والے اللہ نے کہا علی ناس ہم نے لوگوں کے لیے مزین کر دیا ہے عورتوں کی محبت کو مال کی محبت کو دولت کی محبت کو یہ ہوتا ہے گناہ کا ہونا کوئی عیب کی بات نہیں گنا سب سے ہوتا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد گنا پر باقی رہنا اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق نہ ہونا اور گناہ کرنے کے بعد شرمندہ نہ ہونا اور گناہ کرنے کے بعد گناہ پر فخر کرنا اور گناہ کی تعویل کرنا ارے یار کیا ملیشیا میں مسلمان نہیں رہتے مکے میں مدینے میں مسلمان نہیں رہتے وہ داڑھی نہیں مڑاتے وہ مصر نہیں جاتے عیاشی کرنے کے لیے اگر ہم نے داڑھی یعنی گنا ہے اور اس گنا پر سینا زوری ہے یہ ادا اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں ہے گنا ہو گیا اور وہ گنا کتنا بڑا کیوں نہ ہو کتنا خطرناک کیوں نہ ہو حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے گناہ کو معاف نہیں کرے گا گویا اللہ کی رحمت کی شان کو گھٹا رہا ہے حضرت ڈاکٹر عبد الحی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمندر میں کسی قسم کی گندگی اگر چلی جاتی ہے تو سمندر اس کو فلٹر کر دیتا ہے اس کو اپنے اندر جذب کرنے نہیں دیتا کوئی گندگی بچہ پیشاب کر دے بڑا آدمی پاخانہ کر دے نالیوں کا پانی جا کر اس میں گر جائے لیکن ہو جاتا ہے پاک گندگی کو الگ کر دیتا ہے فرماتے ہیں حضرت ایسے ہی اگر کوئی آدمی سمندروں کی مقدار میں اور دنیا کے زمین و آسمان کی مقدار میں گناہوں کو لے کر خدا کی دریائے رحمت میں کودتا ہے تو خدا کی دریائے رحمت اس کو پاک کر دیتی ہے اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے گناہ کو معاف نہیں کرے گا گویا اللہ کی شان رحیمی اور شان کریمی کے مقابلے میں اپنے گناہ کو طاقتور سمجھتا ہے اور اللہ کو کمزور سمجھتا ہے ہو جاتی ہے غلطی داڑیاں مڑ گئی کوئی بات نہیں روزے چھڑ گئے کوئی بات نہیں نمازیں چھوٹ گئی کوئی بات نہیں لیکن آدمی اس پر اصرار نہ کرے آدمی اس گنا پر باقی نہ رہے ہندا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا کلیجہ چبانے کے لیے وحشی کو بھیجا تھا اور حکم دیا تھا عہد کے موقع پر کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو کو شہید کر دیا جائے دنیا میں کسی قاتل نے اپنے مقتول کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے لیے جتنا روئے اتنا روئے کہ زمین و آسمان آپ پر رونے لگا ستر مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس سے زیادہ مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو یاد کر رونے لگے رونے لگے مدینے میں حضرت حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں تھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رویا کرتے تھے اتنا رویا کرتے تھے ہندا کے دل میں عداوت تھی اس نے وحشی کے ذریعے سے حضرت حمزہ کو شہید کرایا کان کو ناک کو انگلیوں کو پیر کے عزو کو کلیجے کو ٹکڑے کر کر ایک ہار میں پرو کر ایک ڈوری میں پرو کر ہندا وہ تھی جو دنیا کی پہلی قاتلہ جس نے اپنے مختول کے جسم کے آزا کا ہار پہنا تھا حضرت حملہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے بڑی جان دیا کرتے تھے اور بڑے قریبی تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے آپ کو بہت صدمہ ہوا بہت صدمہ ہوا اور وحشی جب اس نے پہچان لیا حق اور باطل کی جنگ کو اور اس نے پہچان لیا اسلام کی حقانیت کو اور اس نے پہچان لیا جنت اور دو کی علامت کو وحشی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب ہندا بھی ایمان لانا چاہتی ہے اور میں بھی ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں میں ہوتے اور آپ ہوتا آپ ہوتے برداشت کریں گے جس نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا ہو اور جسم کے ٹکڑوں کا ہار بنایا ہو وہ آدمی اب جنت کی چابی مانگنے کے لیے آتا ہے اور جنت کی ضمانت لینے کے لیے آتا ہے کوئی آدمی اس کو قبول کرے گا وہ جگر تھا وہ حوصلہ تھا وہ زر تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے فرمایا وحشی اللہ تبارک تعالیٰ تیرے ایمان کو قبول کر لیں گے ناز نکرے دیکھو ناز نخرے دیکھیے آپ ایک تو حضرت حمزہ کا قاتل ہے اور دوسری بات کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا واقعتا میری توبہ کو قبول کر لیں گے اگر توبہ کو قبول بھی کر لیں اللہ تعالیٰ اگر میرے ایمان کو قبول بھی کر لے لیکن اللہ کیا اس گناہ کو معاف کریں گے جو میں نے حضرت حمزہ کے ساتھ معاملہ کیا حضرت حمزہ کے ساتھ سلوک کیا کیا گارنٹی کیا ضمانت ارے بھائی ایمان لے آنے جا رہے ہیں اور ناز نخرے دیکھیے میری توبہ قبول ہو میرا ایمان قبول ہو میرے پرانے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیے جائیں ایک آدمی کسی کیس کا سامنا کرتا ہے عدالت میں اور عدالت اسے جیل کی سزا سنا دیتی ہے جیل میں تین مہینے رہا چھ مہینے رہا بعد میں عدالت کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو خام خام مجرم بنا دیا گیا اور اس نے کوئی جرم ہی نہیں کیا تھا تو عدالت کئی ہیئرنگ کے بعد کئی سماعتوں کے بعد فیصلہ ڈکلیئر کرتی ہے کہ اس کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے اس کو باعزت بری تو کر دیا گیا لیکن دنیا والے اس کو یہی کہیں گے ارے وہ حاجی صاحب جو تین مہینے جیل گئے تھے وہ سیٹ صاحب جو پلا قتل کے الزام میں جیل کے اندر گئے تھے کوئی اس کو معاف کر عدالت نے معافی دے دی لیکن دنیا والے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں دنیا والے اس گناہ کو درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں تو وحشی کے دل میں یہ وہم تھا اللہ اگر میرا ایمان قبول کر لے گا اللہ تعالیٰ اگر میری توبہ کو قبول کر لیں گے کہیں گے دنیا والے یہی بات اللہ یہی کہے گا ٹھیک ہے جنت میں چلا جا لیکن تو نے حضرت حمزہ کو تو قتل کیا تھا تو نے نبی کے دل کو دکھایا تھا کیا ضمانت اللہ تبارک تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کریں گے گنا اپنی جگہ پر رہے گا لیکن اللہ میرے ایمان کو قبول کر لیں گے اللہ میری توبہ کو قبول کر لیں گے گناہ ہونا ہر کوئی بڑی بات نہیں گناہ اگر ہو جائے گناہ پر شرمندہ نہ ہونا گناہ کی تعویلیں کرنا اب دیکھیے زمانے سے عیدوں کی نمازوں کے بعد مسافہ ہوتا تھا ایک آدمی نے آ کر بتایا یہ مسافہ کرنا اور یہ گلے ملنا راوزیوں کا طریقہ ہے نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ صحابہ نے کیا نہ اما اربا نے کیا نہ پیران پیر نے کیا اب یہ کہ آدمی اگر ایمان والا ہوگا اس کو مان لے گا کہ بھئی مجھے اب تک میں اندھیرے میں تھا ایک سنت مجھے مل گئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عید کے منانے کا صحیح طریقہ مل گیا اللہ ہماری ماں کو معاف کرے ہمارے باپ کو معاف کرے ہمارے دادا کو معاف کرے جی حالت میں آئے جی حالت میں چلے گئے اللہ کا شکر ایک سنت معلوم ہو گئی اب یہ کہنے کے بجائے کیا وہ زمانے میں عالم نہیں تھے کیا اب اتنے لوگ جو مسافہ کرے یہ غلط ہے کیا اتنے زمانے سے جو کرتے آ رہے تھے یہ بڑی بدبختی کی بات ہے حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا الحکمت ضالت المومن حکمت کی بات حدیث کی بات سنت کی بات شریعت کی بات مومن کا گم شدہ ہیرا ہے آپ کی آواز گم ہو جائے آپ کا موبائل گم ہو جائے اور ایک بچہ لا کر دیتا ہے ارے بچہ کیوں لا کر دیا اتنے بڑے تھے وہ لا کر کیوں نہیں دیے اتنے عقل مند تھے وہ لا کر کیوں نہیں دیے اتنے جو ہے عالم لوگ تھے لا کر کیوں نہیں دیے یہ گوار کیوں لا کر دیا ایک سلم میں رہنے والا جھوپڑی میں رہنے والا یہ پوچھتا ہے کوئی ارے بابا تیرا شکریہ لا کر دے دیا یہ میری چیز ہے اسے چاکلیٹ دیں گے اس کا شکریہ ادا کریں گے اگر آپ کو حدیث ملتی ہے آپ کو سنت ملتی ہے آپ کو نبی کا طریقہ ملتا ہے کیا ضرورت بحث کرنے کی تحقیق کریں یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط یہ کر سکتے ہیں ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا تھا برسوں سے کرتے آ رہے تھے کوئی اس وقت کسی ارے بابا جی حالت کی بات ہوگی اندھیرے میں رہے ہوں گے غفلت میں رہے ہوں گے اب اس وقت خدا جانے ہم کتنے گنا کر رہے ہوں گے کہ آئندہ آنے والی نسلی ہمارے گناہوں کو بتائے گی ہمارے ٹوپیوں کے بارے میں کہے گی ہمارے جبے کے بارے میں آئے نکالے گی علم کی کوئی لمٹ نہیں ہے تحقیق کی کوئی حد نہیں ہے تحقیقات ہوتی جائیں گی اور زمانے کے رسوم اور زمانے کے رواج کے بارے میں پوسٹ مارٹم ہوتا جائے گا یہ کی حالت ہے کہ آدمی حق معلوم ہونے کے بعد سنت معلوم ہونے کے بعد نبی کا طریقہ معلوم ہونے کے بعد اس میں قیل و قال کرے اس میں تعویلات کرے اور اس میں بچنے کا راستہ نکالے کتنے لوگ ہیں ہمارے ماں باپ ہمارے آبا اجداد میں وہ مرحوم کی برسی کیا کرتے تھے چہلم کیا کرتے تھے تینوا کیا کرتے تھے خدا جانے کیا کیا کیا کرتے تھے مسجدوں میں ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا جو ہماری دیوبندی مکتب فکر کی مساجد ہے ان مساجد کے اندر گھی کے چراغ لوگ منت کے جلایا کرتے تھے دیوبندی مکتب فکر کے لوگ تبلیغی مکتب فکر کے لوگ ابھی آپ ہری مسجد کے اندر آپ دیکھیں کہ اندر داخل ہونے کے بعد داہنی طرف چھوٹے چھوٹے چھوٹے محراب ہیں وہ محراب کیا ہیں وہ محراب چراغ خانے تھے کہ اس میں ہوا لگ نہ لے اس لیے چھوٹے چھوٹے دریچے بنائے ہوئے تھے محراب بنائے ہوئے تھے کسی کے گھر میں و پاکا ہے اس نے لا کر چراغ جلا دیا کسی کے گھر کے اندر کوئی مر گیا اس کے نام سے لا کر چراغ جلا دیا کسی کے گھر کے اندر تندستی ہے کوئی بیمار ہے وہ لا کر چراغ چراغ جلایا کرتے تھے ہری مسجد کے محراب کے ڈامی طرف لیفٹ سائڈ ایک توغرا تھا وہ کلام پاک کے نقش کا تغرا تھا یا مکے کا خدا جانے کیا اس پر ہرا کپڑا لگا ہوا رہتا تھا نمازی لوگ نماز پڑھنے کے بعد جا کر اس کو چومتے تھے اس کو سینے سے لگاتے تھے دیوبندی مکتب فکر کی مسجد بڑے بڑے اکابرین بڑے بڑے دیوبندی علماء حتیٰ کہ حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ خود اس مسجد میں آ کر گئے ہیں لیکن معلومات نہیں تھے لوگ کیا کرتے تھے اب وہ توغرا بھی ہٹ گیا ہے وہ چراغ بھی چلے گئے ہیں اب اگر لوگ ضد کریں ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا رہا تھا اس توغرے کو ہمارے باپ دادا پوج رہے تھے اور بوسا دے رہے تھے معلوم نہیں تھا کر رہے تھے اور یہی بات تو کافر بھی تو کہا کرتے تھے جب کافروں سے کہا جاتا تم بت پرستی کو چھوڑ دو تم شرک کو چھوڑ دو تم کفر کو چھوڑ دو تم بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو یہی تو جواب دیتے تھے انا وجدنا آبا انا کزالی کا یہ فلون ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے پایا تھا یہ کوئی دلیل ہے کلام پاک نے کہا اگر تمہارے باپ دادا ہدایت سے ہٹے ہوئے ہو تو کیا تب بھی تم ان کی بات مانو گے ہدایت پر عمل نہیں کرو گے گنا کا ہونا کوئی آیب کی بات نہیں داڑھی منڈالی جورو کی بات سن کر کوئی عائد کی بات نہیں رشوت لے لی بچوں کے خاطر کوئی آئب کی بات نہیں سود میں ملوث ہو گئے کوئی آئب کی بات نہیں لیکن جب یہ بات معلوم ہوئی کہ سود میں ملوث ہونے والا اپنی ماں کے ساتھ دل میں چھتیس مرتبہ اس کے آبرو کو لوٹنے والا ہے پھر بھی سود لے کائنات میں اس سے بڑا بد اور کوئی نہیں رشوت لینا کوئی بات نہیں رشوت لینے کے بعد پتا چل گیا کہ رشوت جو میں پیٹ میں داخل کر رہا ہوں جہنم کے لہو کو اور جہنم کے پیپ کو داخل کر رہا ہو پھر بھی رشوت لے اور جس سے رشوت لی اس کی رقم کو واپس نہ کرے یہ بد بختی کی بات ہے داڑھی مڈائی معلوم نہیں تھا منڈانے کے بعد معلوم ہو گیا نبی کو یہ چہرہ پسند نہیں قیامت میں شفاعت نہیں مل سکتی حوض کوسر کا پانی نہیں مل سکتا قبر میں عذاب سے چھٹکارا نہیں مل سکتا پل سرات میں نجات نہیں مل سکتی جنت کے دروازوں میں داخلہ نہیں مل سکتا پھر بھی داڑھی مڈانا کتوں اور سوروں سے بدتر کام ہے گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں توبہ کرے اور اللہ کی طرف آئے تو اللہ تعالی کی ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں وحشی جس کا گناہ اتنا خطرناک تھا زمین و آسمان کام جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات رویا دن رات رویا اللہ تبارک تعالیٰ کو دلاسا دینا پڑا لیکن وحشی جب ایمان قبول کرنا چاہتے تھے کتنے کنڈیشن میری توبہ قبول ہو میرا ایمان قبول ہو میری پرانی نشانی جو جرم ہے اس جرم کی علامت کو نام و نشان کو ختم کیا جائے کل قیامت تک کوئی یہ نہ کہے ارے وحشی تو وہ تھا جس نے یہ خطا کی جس نے یہ جرم کیا جس نے یہ غلطی کی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا ان کے کلیجے کو نکال کر ہندا کو دیا اور ہندا نے لوگوں کے سامنے چبایا یہ لوگ نہ کہے کیا ضمانت کیا گارنٹی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ویسی تم ایمان تو لے آؤ تمہیں کوئی تانا نہیں دے گا اور تمہیں کوئی گالی نہیں دے گا نہیں میں نہیں مانتا مجھے کوئی سند دو یہ بات چل رہی تھی امین علیہ سلاط و تسلیم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کلام پاک کی سور فرقان کی آخری آیت ہے ایک گنہگار بندے کی توبہ قبول ایک گنہگار ایک مجرم ایک فاسق ایک نبی کے دل کو دکھ دینے والا اور نبی کے چہیتے کے کلیجے کو چبانے والا اور جسم کو ٹکڑے کرنے والا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا فاما من تاب الى اللہ متابا اللہ نے کہا جو ایمان لے آیا اور جس نے توبہ کی اللہ تبارک تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کرے گا نہ صرف اس کے ایمان کو قبول کرے گا نہ صرف اس کے توبہ کو قبول قبول کرے گا آگے اللہ نے کہا وحشی تیرے گناہ کو معاف کرنا تیرے جرم کو معاف کرنا تو نے حضرت حمزہ کے جسم کے جو ٹکڑے کیے اس کی توبہ کو قبول کرنا یہ تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ لے سن لے کا اللہ سیاتی حسنات اے ویسی تیرے لیے خوشخبری ہو کہ حالت کفر میں جتنے گناہ کیے اللہ تیرے گناہوں کی جگہ نیکیوں کو لکھ دے گا یہ میری شان ہے یہ میری ذات ہے ایک تو یہ ہے کہ جسم میں پھوڑا ہو اور پھوڑے کو سکایا جائے مرہم پٹی کر کر مرہم پٹی کر کر سکایا جائے ایک نشان پھوڑے کا باقی رہ جاتا ہے سرجری کا ایک نشان باقی رہ جاتا ہے لیکن اللہ نے کہا نہ صرف ایک ایک پھوڑے کو سکھائیں گے نہ صرف ایک اس نشان کو ختم کریں گے بلکہ اس جگہ ایسا حسن پیدا کریں گے ایسی خوبصورتی پیدا کریں گے کہ لوگ اس حسن کے اندر ایسا مبتلا ہوں گے کہ تمہارے پھوڑے کو تمہارے نشان کو بھول جائیں گے پولا بدل اللہ سیاتی حسنات وکان اللہ غفور الرحیمہ اللہ کہتے ہیں جو ایمان لے آیا اور جس نے خالص توبہ کی اللہ کہتے ہیں نہ صرف یہ کہ اس گناہ کو معاف کریں گے اس گناہ کے نشان کی جگہ ہم حسنات کے پودوں کو اگا دیں گے یوں حضرت وحشی ایمان لے کر آتے ہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وحشی کو فرماتے ہیں وحشی اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے ایمان کو قبول تو کر لیا ہے لیکن میرے چچا کے غم کو میں دل سے نہیں نکال سکتا اس لیے مہربانی ہوگی جب تک میں زندہ ہوں یا تم زندہ ہو میرے سامنے وحشی تم نہ آنا تمہارے آنے سے حمزہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے تمہاری توبہ تو قبول ہو گئی تمہارا ایمان اللہ کے یہاں مقبول تو ہو گیا لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے سامنے نہ آنا تمہارے آنے سے حضرت حمزہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ قدم تم بڑھاؤ ولدین جاہدو پینا لنا دیا کہ جو ہماری طرف قدم بڑھاتا ہے ہم ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں حضرت وحشی جنہوں نے اتنے اتنے بڑے جرم کیے گناہ کیے حضرت حمزہ کے کا قتل کیا آپ کو شہید کیا آپ کے جسم کے ٹکڑے کیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا لیکن جو مسلمان جن کی ماں بھی مسلمان جن کا باپ بھی مسلمان جنہوں نے رمضان کے اندر سحری بھی کیا رمضان کے اندر افطاری بھی کیا رمضان کے اندر روزے بھی رکھے رمضان کے اندر تراوی بھی پڑھی رمضان کے اندر اللہ کے قرآن کو بھی سنا رمضان کے اندر صدقہ بھی کیا رمضان کے اندر خیرات بھی کیا رمضان کے اندر نیکیاں بھی کی رمضان کے اندر ارتقا بھی کیا اور کرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں حشر آج مسجدوں کا وہ جو قدیم مسلی ہیں ان قدیم مسلیوں کو چھوڑ کر کوئی ایک مسلی آپ کو زائد ملا ایک مسلمان اللہ کا بندہ رمضان کے صدقے میں بدلا ہوا داڑھی رکھنے والا مل گیا اعتکاب میں بیٹھنے والا داڑھی مڑا کر سنیما کو چلا گیا تاخراتوں کی تلاش کرنے والا تاخراتوں کو ڈھونڈنے والا تاخراتوں کے اندر ذکر کرنے والا رو رو کر دعائیں کرنے والا کہاں ہے پارکوں کو آباد کرنے والا سنیما گھروں کو آباد کرنے والا اور کہاں ہے وہ ہے پکنک کے اڈوں کو آباد کرنے والا دیکھیں آپ پجر میں دیکھیں آپ زہر میں پرانے مسلیوں کے علاوہ ایک مسلی آپ کو رمضان کا نہیں ملے گا کہاں گئے مسلمان وہ یہ کیوں کیا کرتے تھے شہری یہ کیوں کیا کرتے تھے افطاری ایک لفظ اللہ کے کہنے سے ایک اللہ کی طرف قدم بڑھانے سے حضرت وحشی کے بارے میں کلام پاک کی آیتیں نازل ہو سکتی ہیں وہ وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا شہید کیا وہ وحشی جس نے نبی کے جگر کے ٹکڑے کیے جس کے نبی کے دل کو دکھایا ایک قدم بڑا اللہ نے کلام پاک کی آیت نازل کی ویسی ڈرنے کی ضرورت نہیں جو مسلمان روزہ رکھتا رہا جو مسلمان شہری کرتا رہا جو مسلمان تراوی پڑھتا رہا جو مسلمان اعتکاف کرتا رہا جو مسلمان قرآن پڑھتا رہا جو مسلمان زکات دیتا رہا جو مسلمان سب کا فطر ادا کرتا رہا جو مسلمان تراوی میں اللہ کے کلام کو سنتا رہا کیا اس کا کوئی اثر نہیں کوئی اثر نہیں اس کا اثر تو ہے انسان اگر نیک امال کرتا ہے اس کے اثرات ہے اور انسان اگر برے امال کرتا ہے اس کے بھی اثرات ہے حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا بندہ گنا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے چہرے میں ایک نحوست دے دیتے ہیں بے نمازیوں کے چہروں میں نحوست دیکھیے آپ جھوٹ بولنے والا ان کے چہروں میں آپ بے برکتی دیکھیں آپ حرام کھانے والے حرام خاروں کے چہروں میں دیکھیں اور حدیث پاک میں کہا گیا اولیاء اللہ ازارو ذکر اللہ اللہ کے نیک بندے وہ جن کے چہروں کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے حرام خور جن کو دیکھ کر جانور بنا مانگے خنزیر مانگے کتا مانگے اے اللہ یہ کیسے چہرے ہیں یہ کئی سے منہوس ہیں یہ کئی سی بلائے ہیں جن کی وجہ سے مولا بارشیں رک گئی ہیں اے اللہ جن کی وجہ سے تیرے عذابات آ رہے ہیں اے اللہ جن کی وجہ سے تیرے مدارس میں پڑھنے والے معصوم حافظوں پر بمباری ہو رہی ہے علماء پر بمباری ہو رہی ہے اور علماء کو مجاہدوں کو ان کمینوں کی وجہ سے ان منحوسوں کی وجہ سے قید کیا جا رہا ہے کون سے دن دیکھنے آ رہے ہیں آج مسلمانوں کو نو سال کا حافظ قرآن مدرسے میں پاکستان کے پڑھتا ہے صبح کے وقت تحجد کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز کی تیاری کرتا ہے اور بمباری ہو جاتی ہے تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز کی تیاری کے بیچ کلام پاک کی تلاوت میں ایک مولوی لگتا ہے ایک پرہزگار لگتا ہے یہ سب نحوست ہے یہ سب نحوست ہے ان بدکاروں کی ان بدماشوں کی جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس عذاب کو جھیل رہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ وقت کے قارون کو وقت کے فرعون کو وقت کے دجال کو امریکہ کو اور بش کو ٹونی بلیر کو وقت کا ظالم بنا کر مسلمانوں پر مسلط کر دیا ہے آئے دن مسجدوں پر بمباری ہو رہی ہے کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے آئے دن مداری سے عربیہ پر بمباری ہو رہی ہے علماء کو شہید کیا جا رہا ہے حفاظ کرام کو شہید کیا جا رہا ہے مساجد کے نام و نشان کو ختم کیا جا رہا ہے کوئی ان کا پرسان حال نہیں یہ تو افغانستان کی بات ہوگی اور یہ امریکہ کی بات ہوگی پاکستان کی بات ہوگی خود آپ کے بنگلور کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے ایک کافر دن کے اجالے میں ساڑھے تین بجے زہر کی نماز کے بعد ارے رمضان کیا گیا مسلمانوں نے خدا کو بھلا دیا مسلمانوں نے مساجد کو فراموش کر دیا مسلمانوں نے اللہ کے قرآن کو فراموش کر دیا اور یہ کہا کہ ہمارا جو اگریمنٹ ہے اے اللہ تیری عبادت کا وہ ایک مہینے کے لیے ہے ایک مہینہ نمازیں پڑھوا لے ایک مہینہ دعائیں کروا لے ایک مہینہ روزے رکھوا لے ایک مہینہ مال کے صدقات اور خیرات کرا لے جب ہمارے گرو گنٹال ہمارے بڑے ہمارے سردار شوال اور عید کے چاند کے ساتھ چھٹیں گے اے اللہ پھر گیارہ مہینے ہم سے نماز کا مطالبہ نہ کرنا گیارہ مہینے داڑھی کا مطالبہ نہ کرنا کتنے حرام خور رمضان کے اندر روزہ رکھ کر ان کے چہروں پر آج ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت غائب ہے کتنے زلیل منہوس اور بد نصیب رمضان میں خدا کے گھر کو سجدوں سے آباد کیا کرتے تھے آج یہ مسجدیں ان کے لیے بد دعائیں دے رہی ہیں یہ مسجد کے در و دیوار ان کے لیے ماتم کر رہے ہیں اے خدا کہاں چلے گئے وہ نمازی اے خدا کہاں چلے گئے وہ سجدوں سے آباد کرنے والے وہ ذکر سے آباد کرنے والے وہ اعتکاب سے آباد کرنے والے وہ تراوی سے آباد کرنے والے آج ماتم کر رہی ہیں مسجدیں ماتم کر رہی ہیں یہ رمضان کے مسلمان یہ رمضان کے خدا کے بندے جو گیارہ مہینے شیطان کی پوجا کرتے ہیں دولت کی پوجا کرتے ہیں عورت کی پوجا کرتے ہیں حکومت کی پوجا کرتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں نئی بیماری ہر سڑک کے نکڑ پر ان سے جا کر ایک روٹی کا کوئی فقیر سوال کرے جاؤ جی جاؤ آگے بڑھو مسجد کے چندے کا سوال کرے اللہ کا گھر اللہ دیکھ لیتا ہے مدرسے کا سوال کرے خدا جانے ہر عالم بغل میں ایک رسید بک مار کر آ جاتا ہے ہزاروں روپئے ڈال کر شیطان نما شیطان نما سورت عید مبارک کی جو ہے وہ تصویر لٹکائے ہوئے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیل سے چھوٹ کر آ رہا ہے اس کے عید مبارک کہنے سے غریب کے گھر کے اندر چولہا جل جائے گا کون دیکھتا ہے ان شیطان نما فوٹو کو کتنے مسلمانوں کی فوٹو یہ مفت میں ڈالتے پیسہ خرچ کر کر کسی کتے کے ساتھ اور کسی کمینے کے ساتھ کسی کافر کے ساتھ اور کسی ڈھیر سیاست دان کے ساتھ اور کسی حرام خور پولیس افسر کی فوٹو کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم عید مبارک کون سی مبارکبادی پیش کر رہا ہے کیا کر دیا تو نے قوم و ملت پر کیا احسان کر دیا اور تیرے مبارکباد پیش کرنے سے کیا غریب کا چولہا جل جائے گا یتیم کی یتیمی ختم ہو جائے گی لاکھوں روپیہ مسلمانوں کے محلوں میں جا کر دیکھیے آپ اب تو عید کی مبارکبادی کے ساتھ گنیش تہوار کی مبارکبادی ہے راجوتسو کی مبارکبادی ہے یوم آزادی کی مبارکبادی ہے لاکھوں روپیہ خرچ کر کر کسی کے برتھ ڈے کی وہ شریف صاحب اکہتر سال کے ہو گئے تیری اما کو کیا ہوا ہزاروں روپے اخبار کے اندر ڈال کر شریف صاحب کا پیشاب پی کر چاپلوسی کر رہے ہیں کہ شریف صاحب کل اگر میرا بیٹا پکڑا جائے یہ تصویر میں تمہیں دکھاؤں گا کہ تمہارے برتھ ڈے کے موقع پر بیک صاحب تمہارے برتھ ڈے کے موقع پر نبی کی پیدائش پر خوشی مناؤ نہ مناؤ نماز پڑھو نہ پڑھو چہرہ کتوں کی طرح ہو جانوروں کی طرح ہو لیکن تمہاری یوم پیدائش کو نہیں بھولتا میری جرو کے ساتھ تمہاری غلامی میں تمہاری یاد میں ہم موم جلاتے ہیں کیک کاٹتے ہیں جاؤ دیکھو مسلمانوں کے محلے میں اخباروں اٹھا کر دیکھو برتھ ڈے منانا مسلمان کے لیے حرام ہے یہ عیسائیوں کی کرتوتے ہیں اسلام میں برتھ ڈے کی گنجائش نہیں خود کا برتھ ڈے نہیں ڈھیڑوں چماروں کے برتھ ڈے پر اخباروں کے اندر مبارکبادی دی جاتی ہے اخبار والا فی سبیل اللہ ڈالتا ہے وہ پیسے لے کر ڈالتا ہے یہ پیسے اگر مسجدوں میں لگتے یہ پیسے یتیم خانوں میں لگتے ایک تو گنا اور حرام کا کسی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے کسی کو داماد مل رہا ہے اخبار کے اندر اپنی تصویر کے ساتھ قیامت میں حدیث پاک میں آتا ہے سن لو کان کھول کر سن لو اگر تمہارے کسی دوست نے کمینے نے کسی بھیڑ و چمار کے ساتھ کسی سڑک کی نکڑ پر اگر اس نے تصویر عید مبارکبادی کی دی ہے اخبار کے اندر اس نے اشتہار دیا ہے اور تصویر دی ہے کہ کسی کو داماد مبارک ہو کسی کو بہو مبارک ہو حدیث سنا دو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل نہیں کریں گے جب تک کہ وہ بندہ بنائی ہوئی تصویروں کے اندر روح نہ ڈال دے جان نہ ڈال دے ہے ہمت ایک مری ہوئی مکھی کو زندہ نہیں کر سکتے ایک مرے ہوئے مچھر کو زندہ نہیں کر سکتے تم کہاں بھیڑوں چماروں کی تصویروں میں روح ڈالو گے وہ قیامت کا عالم وہ کہ پیغمبر نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے حضرت آدم نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے حضرت نو نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے حضرت ابراہیم نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے انبیاء پیغمبر اور اولیاء اختاب ابدال شہدا نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور یہ دھیڑوں چماروں کے جسم میں روح ڈالیں گے ہے ہمت یا حدیث جھوٹی کیا ملتا ہے تمہیں حرام میں پیسہ خرچ کر کر فوٹیں تصویریں اخباروں میں ڈال کر اب دیکھو حج کا سیزن آ رہا ہے میری اماں حج کو جا رہی اماں کی تصویر ڈال دیا بے حیا جس اماں نے ساری زندگی حیا کی زندگی گزاری پردے کی زندگی گزاری یہ وفاداری کی اس بیٹے نے ماں کے ساتھ تصویر اخبار میں ڈال دی اور ڈنڈورا پیٹ دیا لوگوں دیکھو میرے اماں کے چہرے کو دیکھ لو لوگوں دیکھ لو میرے باپ کے چہرے کو دیکھ لو کتنے بے حیا شوہر اپنی تصویر اور اپنی بیگم کی تصویر اخبار میں ڈالتے ہیں ہم دونوں یا بیوی اللہ پر احسان کر رہے ہیں اللہ کے گھر پر احسان کر رہے ہیں لوگ دیکھو جس نے جلوے میں میری بیگم کو نہیں دیکھا نکاح میں میرے بیگم کو نہیں دیکھا پارکوں میں چل رہی تھی نہیں دیکھا سنیما کی لائن میں کھڑی تھی نہیں دیکھا اب دیکھ لو حج کے موقع پر دیکھ لو کیا تماشا ہے یہ حدیث جھوٹی ہے یہ حدیث جھوٹی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کفر و شر کے بعد سب سے سخت ترین اللہ کے یہاں جو گنا ہے کبیرہ گنا وہ تصویر کا بنانا ہے مولوی بھی مبتلا ہے مفتی بھی مبتلا ہے وہ کلاڑی مال رہا ہے مسجد کو وہ ربن کاٹ رہا ہے وہ بینک کے لیے دعا کر رہا ہے وہ فاتحہ کر رہا ہے وہ کول ڈرنکس کا افتتاح کر رہا ہے وہ پانی کی ٹینکی کا افتتاح کر رہا ہے وہ کسی غریب کی شادی کا مذاق بنا کر دلہاؤں کو کھڑے کر کر چور کی طرح کھڑا ہوا ہے اخبار میں تصویر آ رہی ہے کیا کیا تیری بیٹی کی تصویر اور تیرے بیٹی کی تصویر آئے اور اس کے نیچے یہ لکھا ہوا ہو کہ اس کو بیت المال کا روپیہ دیا گیا شرم کی بات نہیں جو دو کلو صدقہ فطر گیہوں دیتا ہے دوسرے دن اخبار میں تصویر ڈالتا ہے کہ ہم نے فلاں غریب کو صدقہ دے دیا اس کے دل پر کیا بیتتی ہوگی حدیثوں میں آتا ہے تم صدقہ اسے کرو کہ اگر سیدھے ہاتھ سے دیتے ہو تو ڈامے ہاتھ کو اطلاع نہ ہو سلائی کی مشین دی اخبار میں فلاں رڈی صاحب اور فلاں ایم ایل اے صاحب فلاں منسٹر صاحب فلاں جو ہے گنپتی صاحب کون اسما بیگم کو فاطمہ بیگم کو ختیجہ کو سلائی مشین دے رہی ہے وہ دوپٹہ ڈالے ہوئے اور دھیڑوں چمار سے سلائی کی مشین لے رہی ہے اخبار والا فوٹو پکڑ کر قوم پر تھوک رہا ہے کمینو زکات خورو حرام خورو تم ایک غریب کو سلائی کی مشین نہیں دے سکتے دھیڑوں چمار دے رہا ہے اخبار میں تصویر آ رہی ہے ایک ذرا سا کوئی نیک کام کیا اخبار کے اندر فوراً فوٹو دے دیا ان غریبوں پر کیا بیتی ہوگی مداری سے عربیہ اب کھلنے کا وقت ہے شوال کے مہینے میں جیسے جون کے مہینے میں کانوینٹ کھلا کرتے ہیں اور اسکول کھلا کرتے ہیں عربی جو مدرسے ہیں وہ جو کھلا کرتے ہیں رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد دس شوال کو کھلا کرتے ہیں ایک زمانہ بنگلور میں جہالت کا زمانہ تھا مولوی اپنے بچے کو مولوی بناتا تھا موزن صاحب اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرتے تھے الحمد علماء کی محنتیں ہمارے بزرگوں کی محنتیں ہمارے اکابرین کی محنتیں اور ان کے سمرات اور ان کی جد و جہد آج رنگ لائی کتنے مالدار ہیں اپنے بچوں کو مدرسوں کے حوالے کر رہے ہیں کتنے سیٹ ہیں کتنے اہل سروت ہیں الحمد للہ آج ایک فضا ہے مداری سے عربیہ میں بچوں کو داخل کرنے کی ایک وقت ہم نے بنگلور میں دیکھا مدرسہ کھلتا تھا لیکن مدرسے کے لیے بچے نہیں ملتے تھے اب الحمد وہ وقت آ چکا ہے بچے ہیں لیکن داخلہ نہیں مل رہا ہے اللہ کا کرم ہے ایک بات آپ اگر اپنے بچوں کو داخل کرانا چاہتے ہیں یا آپ کے رشتہ دار آپ کے بھائی خالہ پھوپھی یا سالے یا کوئی اور دوست اگر اپنے بچوں کو داخل کرانا چاہتے ہیں دیکھو بچے کی زندگی ایک امانت ہے آپ اگر اس کو کسی مدرسے کے اندر داخل کرتے ہیں کسی عالم کے صلاح مشورے کے بعد اپنے بچے کو مدرسے کے اندر داخل کریں اخبارات کے اندر دنیا کے اعلانات آئیں گے ہمارے مدرسے میں قیام فری ہے ہمارے مدرسے میں کھانا فری ہے ہمارے مدرسے میں دوا دارو فری ہے کتابیں کی قیمت نہیں لی جاتی پیسوں کے مر بھوکے ہو کر اخبار کا اشتہار دیکھ کر آپ اپنے بچے کو مدرسے کے اندر داخل نہ کریں یا جو مدرسہ شہرت والا ہو اس مدرسے میں بھی داخل نہ کریں اس مدرسے کی بڑی شہرت ہے اس مدرسے کے اندر فلاں بڑی پگڑی رہتی ہے فلاں بڑا جھبا رہتا ہے جب تک کسی عالم سے تحقیق نہ کرو اور جس عالم پر آپ کا اعتماد ہو اور بھروسہ ہو اس سے رائے مٹیوں کے بچے کی زندگی بڑی قیمتی ہے گئے ہوئے سال اور گزرے ہوئے سال واپس نہیں آ سکتے اگر آپ نے غلط مدرسے میں داخل کر دیا دو سال لگ گئے ایک سال لگ گئے اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں نکلا اس کا ایمان خراب ہو گیا اس کا عقیدہ خراب ہو گیا اس کے پڑھنے کا لب و لہجہ خراب ہو گیا ذمہ دار آپ ہوں گے اب <clears throat> باطل فرقوں نے ایک جال بچھایا ہے اخبار کے اندر اعلان آتا ہے کہ پورے انڈیا میں مدارس میں داخل کرنے کے لیے ہم سے خدمات حاصل کریں ہم آپ کے بچے کے ٹرین کے آنے جانے کا کرایہ دیں گے ان کے سرپرس کا کرایہ دیں گے سال بھر کی فیس معاف ہوگی کھانے پینے کا انتظام ہوگا ماہانہ الٹا مدرسہ وظیفہ دے گا یہ بہت ضروری بات ہے آپ اپنے خاندان والوں کو ملک والوں کو جاننے پہچاننے والوں کو ملنے جلنے والوں کو اس ضروری بات کی اطلاع دے دیں ایسے دھوکے میں نہ آئیں کسی عالم سے صلاح مشورہ کریں اب ایک اعلان آیا تھا کہ ہم سفر قرض بھی دیں گے یو پی میں داخل کرنا ہو بچے کو دلی میں داخل کرنا ہو اب جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا وہ رضا خانی بریلوی مکتب فکر کا آدمی ہے آپ کو کیا معلوم مدرسہ کا نام سنا آپ نے کہا ٹھیک ہے صاحب کون مدرسے کو جائے گا کون فیس بھرے گا آدمی کو بھیج کر اس نے بچے کو بلا لیا سفر خرچ بھی وہی دے گا مہینے کا وظیفہ بھی وہی دے گا کپڑے بھی وہی دھلائے گا کھانے کی فیس بھی معاف ہے چلو ہم آرام سے گھر میں شرارت کر رہا تھا بچہ لیکن ہو گیا وہ رضا خانی ہو گیا بریلی ہو گیا ایمان اس کا خراب ہو گیا اس کا عقیدہ خراب اس لیے آپ سوچ سمجھ کر ہر اشتہار کو ہر اعلان کو ہر اچھا مدرسہ سمجھ کر اپنے بچے کی امانت کو آپ ضائع نہ کریں اسی طرح شہر کے اندر آج قادریہ مسجد کا جو جھگڑا چل رہا ہے اختلاف چل رہا ہے یہ اختلاف کے سلسلے میں امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے اپنے کاروبار کے اوقات کو ضائع کر رہا ہے اس نے صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کی کھڑے اور کھوٹے کی پہچان نہیں کی بنگلور کے اندر ایک بہت بڑا مدرسہ ہے سبھیل رشاد جس کا نام ہے کیا آپ سمجھتے ہیں یہ دیوبندی مکتب فکر کا ہے اللہ کی قسم یہ دیوبندی مکتب مکتبے فکر کا نہیں یہ ہے بات کہ بنگلور اور کرناٹک کے کسی عالم کو اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کی ہمت نہیں ہے فاتحہ دلاتا ہے وہ مخلوط خطبہ یعنی عربی خطبے کے درمیان اردو تقریر جو کی جاتی ہے مکرو تحریمی جس کو علماء دیوبند نہیں مانتے وہ اس کو مانتا ہے نماز جنازہ کے بعد دعا کو مانتا ہے سلام اگر کسی مسجد میں ہو وہ کہتا ہے کہ ختم نہ کرو اگر نہ ہے وہ کہتا ہے کہ شروع نہ کرو عجیب اس کا مسلک ہے عجیب اس کا طریقہ ہے لوگ دھوکے میں آتے ہیں سبیل الرشاد کی جماعت ہمارے یہاں آ گئی بریلوی جماعت میں سبیل الرشاد میں یہی فرق ہے کہ بریلوی جماعت تبلیغی جماعت کو نہیں مانتی اور سبیل الرشاد تبلیغ تبلیغی جماعت کو ماننے کے ساتھ اتنے کام تمام کرتی ہے جتنے رشادی ہیں دیکھو اگر ان سے کہو فاتحہ دلانے کے لیے وہ فاتحہ دلائیں گے اگر ان سے کہو سلام پڑھنے کے لیے وہ سلام پڑھیں گے اگر ان سے کہو دعا کے بعد نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے لیے دعا کریں گے سبل الرشاد کے جو محتمیم ہیں دارلوم دیوبند کے فارغ ہیں لیکن اپنے نام کے ساتھ خاصمی کا لقب نہیں لگاتے مفتی اشرف علی قاسمی نہ اشتہار کے اندر آتا ہے نہ وہ کہلوانا پسند کرتے ہیں نہ وہ جو ہے اس لقب کو پسند کرتے ہیں وہ ان کے نام کے ساتھ کہتے ہیں مفتی اشرف علی باخوی دیوبند کے یہ لوگ مخالف ہیں دیوبندی علماء اکابرین شیخ الحدیث بڑے بڑے آتے ہیں جھوپڑ پٹی کے مدرسوں میں شکاری پالے کے مدرسے میں قیام کرتے ہیں شاہ ولی اللہ میں قیام کرتے ہیں لیکن کبھی سبیر الرشاد والے ان کی میزبانی کو قبول نہیں کرتے کبھی بڑے بڑے اکابرین دارالعلوم سبیل و رشاد نہیں جاتے اتنے بڑا مدرسہ جس کے لوگ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں اس کا یہ پوسٹ مارٹم ہے تو دوسرے مدرسوں کا کیا انجام ہوگا وہ بورڈ لگا کر اور لیبل آئیں کھلی ہوئی بات ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ نہیں دلاتے تو وہ اپنا مسلک ایشو کریں اپنا فتوا ایشو کریں وہ تصویروں میں آتے ہیں وہ اخباروں میں آتے ہیں کوئی نہیں کہتا کہ صاف تصویر کے اندر آنا حرام ہے بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے کہ تصویر کشی حرام ہے لیکن وہی کے مدرسین ربن کاٹتے ہوئے کلاڑا مارتے ہوئے تصویر کے اندر آ جاتے ہیں تو یہ مدرسے کا نام سن کر مدرسے کی شہرت سن کر اور مدرسے کے بڑے پگڑیوں کو دیکھ کر بڑے امامے کو دیکھ کر بڑے تصویر کے دانوں کو دیکھ کر اللہ کی قسم دھوکے میں نہ آئے ظاہری شکل صورت کو دیکھ کر سفید جبوں کو دیکھ کر سفید امامے کو دیکھ کر وہ مدرسہ بھلے سے کسی درخت کے نیچے چلتا ہو کسی جھوپڑ پٹی میں چلتا ہو یہ بات اس لیے مجھے معلوم کہ یہ بات کہنے کے بعد مجھے اختلافات کا سامنا کرنا پڑے گا ان کے ماننے والے چیلے اور ان کے ماننے والے ان کے جو مریدین ہیں وہ کہیں گے کہ تم نے سبیل الرشاد کے خلاف بات کہی ہم نے خلاف بات نہیں کہی لوگوں کو آگاہ کیا کہ سبیل الرشاد دیوبند کا بچہ نہیں ہے انیس سو چوراسی میں گوری پاڑے کی مسجد کے اندر میں امامت کر رہا تھا تقریباً بارہ اور تیرہ تراوی کے بعد مختدیوں میں اور امام میں اختلاف پیدا ہو گیا اس وقت تک آپ ہی کی طرح میں بھی یہ سمجھ رہا تھا یہ تبلیغی مکتب فکر کا مدرسہ ہے دیوبندی مکتب فکر کا مدرسہ ہے ہمارے اکابرین حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی اور حضرت شیخ الہند کے طرز کا مدرسہ ہے اللہ کی قسم میں بھی یہی سمجھ رہا تھا جب تراوی کے بعد وہ جو تجوی پڑی جاتی ہے ممبری والمحراب محراب پرانے لوگ جو پڑھا کرتے تھے لوگ بہت ماننے لگے میں نے کہا ان کے منوانے سے ہم اپنی تنخواہ کو تھوڑی نہ بڑھائیں گے ان کے ماننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ان کے سامنے صحیح سنت پیش کریں گے بدت کو ختم کریں گے اس کے لیے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ چار رکعت ترویح میں جو تجویح پڑی جاتی ہے ہم نے کہا یہ تجوی پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے آدمی ذکر کر سکتا ہے تلاوت کر سکتا ہے درود پڑھ سکتا ہے چھوٹی ہی ہوئی رکاتوں کو پڑھ سکتا ہے لوگ کہنے لگے حضرت ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اب تک آپ نے کوئی غلط بات نہیں کہی لیکن یہ کہ ابھی آپ اب اس زمانے کے بچے ہیں فلاں جامعہ مسجد میں پڑھا جاتا ہے فلاں سبیل الرشاد کے اندر اس قسم کی باتیں وہاں کے علماء کہتے ہیں ایک کام کرو آپ اگر آپ اپنی بات کی تصدیق وقت کے مدرسے و الرشاد سے کرا دو گے تو ہم جو ہے کل سے اس تصویر کو بند کر دیں گے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لوگ کسی بریلوی مدرسے کا نام نہیں لے رہے یہ لوگ کسی جو ہے رضاخانی مدرسے کا نام لے رہے ہیں یہ تو ہمارے اکابرین کا یہ تو وہ مدرسہ کہ جہاں پر جو ہے تبلیغی استعمال ہم نے اپنے بچپنے کے اندر دیکھے بڑی خوشی ہوئی ہم نے سوچا یہ لوگ ہار جائیں گے یہ لوگ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں اب جب مٹ بھیڑ ہوگی ہم اس چیز کو ثابت کریں گے ہم ثابت کریں گے کہ دیوبندی مکتب فکر سے ہٹا ہوا مدرسہ ہے بتا دو دنیا والوں کو قوم کے لوگوں کو اگر وہ مسلک پسند ہے مسلحت کا کہ فاتحہ کی جگہ فاتحہ ہو نہ ہونے کی جگہ نہ ہو ہونے کی جگہ ہو اگر کسی کو پسند ہے تو جائے لیکن یہ خیال رکھے کہ دیوبند کا نہ وہ بچہ ہے نہ دیوبندی مکتب فکر کا حائل ہے بڑی خوشی ہوئی بڑی مسرت ہوئی دو تین کاروں میں وہاں کے ذمہ دار اور وہاں کے جو مقتدی تھے بیٹھ کر آئے اس وقت جب گئے حضرت مولانا ابو سعود صاحب رحمت اللہ علیہ حیات تھے لیکن سفر میں گئے ہوئے تھے ان کے جو نائب اور اسسٹنٹ تھے حضرت مولانا نیئر ربانی رحمت اللہ علیہ وہ حیات تھے اس وقت تو گئے کہا کہ بابا کیسے آنا ہوا تو ہم نے کہا کہ حضرت یہ بات ہے کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے جو بات کہی وہ صحیح ہے کل سے وہ اس تجویز کو ختم کر دیں گے اگر میں نے جو بات کہی غلط ہے تو مجھے مسجد سے نکال دیں گے تو ہم یہ پوچھنے آئے ہیں میں لکھ کر لایا ہوں کتابوں کا حوالہ یہ تجویز ازرو شریعت خلاف سنت ہے اور شرع مزاج کے خلاف ہے صحیح عمل کچھ اور ہے آپ یہ بتا دیں میں نے کہا جو صحیح ہے یا غلط ہے ہاں یا نہ میں کہہ دیں مولانا نیئر ربانی رحمت اللہ علیہ انتقال کر گئے اللہ کو جواب دیتے ہوں گے انہوں نے کہا اس وقت بڑے حضرت تو نہیں اللہ کی قسم اگر بڑے حضرت ہوتے یہی فیصلہ کرتے اس لیے کہ بڑے حضرت کے پاس ایسے کئی فیصلے آئے اور حضرت نے یہی فیصلہ کیا کہا کہ کیا ہے تو کہنے لگے حضرت کا سوچنے کا طریقہ یہ ہے قوم میں فتنہ نہیں ہونا چاہیے قوم میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے قوم میں گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے جہاں پہلے سے یہ تجویز ہو اس تجویز کو جاری رکھا جائے اگر پہلے سے تجویز نہ ہو اس تصویر کو شروع نہ کیا جائے پہلے سے فاتحہ ہو ختم نہ کیا جائے اگر نہ ہو شروع نہ کیا جائے پہلے سے سلام ہو ختم نہ کیا جائے نہ ہو شروع نہ کیا جائے حضرت میں نے کہا ہم یہ نہیں پوچھ رہے آپ سے کہ اس کو ختم کیا جائے یا شروع کیا جائے ہم یہ پوچھ رہے یہ جو دلائل ہیں صحیح ہیں یا غلط ہیں مولوی کا کہنا امام کا قوم کو مسئلہ بتانا یہ صحیح تھا غلط بابا تم اپنے دلائل کو جیب میں رکھو آج قوم فتنے میں پڑ رہی ہے جاؤ اللہ کی قسم انہوں نے کہا تصویر کو جاری رکھو میرے گوری پالڈے کو پہنچنے سے پہلے کمیٹی کے لوگ مختلف لوگ پہنچ گئے مٹھائیاں تقسیم کرنے لگے کہنے لگے کہ اندر شاہ ہار گیا الحمدللہ ہماری جیت ہو گئی یہ مکتب فکر ہے سبیل اور رشاد کا کسی مدرسے کے بارے میں کسی امیر شریعت کے بارے میں اور کسی مکتب فکر پگڑی کے بارے میں دھوکے میں نہ آئیں بلکہ اپنے مقامی علماء سے اور مقامی آپ سوچیں دن کے اجالے میں ممبر رسول پر کیا سیٹ بن رہی ہے سیڑھیاں بنے گی انٹرنیٹ پر بیان آئے گا جب آدمی اتنا بنداس کہہ رہا ہے کچھ تو حقیقت ہوگی کچھ تو سچائی ہوگی اور یہ ایسی سچائی ہے کہ جس سچائی کا انکار نہیں کیا جا سکتا وہ تبلیغ میں بچوں کو بھیج رہے ہیں دھوکے میں نہ آئیں امامے ڈال رہے ہیں دھوکے میں نہ آئیں دیوبندی مکتب فکر کو اور رشادی مکتب فکر کو کوئی لینا دینا نہیں کوئی جو ہے ان کا ان سے کوئی سمبند نہیں وہ گیا زمانہ جب دارلوم کا سمیل و رشاد بچہ ہوا کرتا تھا وہ مکتب فکر کو مانا کرتا تھا وہاں کے بزرگ آیا کرتے تھے اس لیے آپ کے بچے آپ کی امانت ہیں اور اس امانت کو ضائع نہ کریں یہ امانت اگر ضائع ہو جائے گی کسی مدرسے کے بارے میں مغالطے میں آ کر اپنے بچے کو داخل کر دیا اور اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان اگر خراب ہو گیا تاخراتوں کے سلسلوں میں آپ جا کر فتوا لیں سبیر الشاد سے فتوا لیں عیدوں کے بعد مسافحے کے بارے میں فتوا لیں وہ کیا دیتا ہے ایک تو تقریر جمعہ میں ہوتی ہے نیچے اور ایک ہوتا ہے عربی خطبہ پھر تقریر اور پھر خطبہ ممبر پر آپ فتوا لیں وہ کہیں گے ممبر ہی پر آپ فتوا لیں نماز جنازہ کے بعد دعا ہے یا نہیں پہلی مرتبہ شہر بنگلور میں پہلی مرتبہ پینشن محلے میں تھا تو سب سے پہلی مرتبہ ہم نے یہ رسم نکالی اور اس سنت کو زندہ کیا ہمارے ایک عزیز تھے ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا تو ہم نے کہا مسجد کی چادر کو استعمال نہ کرے پھول کو استعمال نہ کرے مسجد کے اندر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکرو تحریمی ہے مسجد میں جنازہ رکھنا مکرو تحریمی ہے ہمارے کہنے پر انہوں نے عمل کیا سڑک پر جنازے کو رکھا سفید چادر اڑائی پھول کو نہیں ڈالا نماز کے بعد دعا نہیں رکھی تو اب ایک چیز قوم کے لیے اچمبا تھی یا اللہ اتنے دنوں سے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے یا اللہ مسجد کا جو اوپر کا لحاف ہوتا تھا ایتل کرسی کا استعمال کرتے تھے دھوم دھڑاکے کے ساتھ پھول ڈال کر جنازہ نکالتے تھے مسجد میں پڑھتے تھے مسجد کے باہر ہو رہا ہے نماز کے بعد دعا بھی نہیں ہے کسی نے یہ لفظ بھی وہ صاحب کو کہہ دیا کیا جی تمہاری اما بھیڑنی ہے کیا کہ مسجد کے اندر تم نہیں لے کر آئے انہوں نے برداشت کیا اس کے بعد جب سبیل الرشاد کو لوگ گئے تو وہاں یہ کہا نہیں کوئی ضروری نہیں ہے دعا کر سکتے ہیں یہ کہا انہوں نے یہ فیصلہ دیا جبکہ ہمارے بزرگوں کا اور علماء دیوبند کا فتویٰ یہ ہے نماز جنازہ خود دعا ہے اس کے بعد دعا کی ضرورت نہیں اس کے بعد دعا کرنا بدت ہے اس کے اندر خود دعا ہے اللہ فی حینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا و صغیرینا و کبیرینا جب نبی نے دعا دی تو نبی کی دعا پر دعا کرنا گویا نبی کو یہ کہنا اے نبی تم نے جو دعا سکھائی وہ کافی نہیں ہم جو پڑھتے ہیں دیکھو وہ اللہ قبول کرے گا اس لیے نماز جنازہ کے بعد سلام کے بعد دعا نہیں الحمد ہماری مسجد کے اندر اس سنت پر عمل کیا جا رہا ہے مسجد کے باہر نماز جنازہ ہوتی ہے سلام کے بعد جو ہے دعا نہیں پڑی جاتی اس لیے کہ آپ دیکھیں مکے میں مدینے میں سلام پھیر دیا جاتا ہے لاکھوں لوگ چلے جاتے ہیں نہ کوئی فاتحہ ہے اور نہ کوئی دعا پڑی جاتی ہے تو یہ صحیح طریقہ ہے لیکن لوگ نہیں مانتے لوگ اس کو قبول نہیں کرتے اور مدارس عربیہ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں اولاد آپ کی امانت ہے اگر آپ نے ضائع کر دیا خامخا کا خادریہ کے جھگڑے میں ہمارے ہزاروں مسلمانوں نے لاکھوں کے کاروبار کو بیکار کیا خادریہ کے امام صاحب فاتحہ کو مانتے ہیں خادریہ کے امام صاحب دیوبندی علماء کو تسلیم نہیں کرتے دیوبندی آیا تاخراتوں کا اور اور ہمارے علماء دیوبندی احناف فرض نمازوں کے بعد جہری دعا کو نہیں مانتے کہتے ہیں کہ سری دعا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جہری دعا کتنی چیزوں کا فرق میں کہوں ہمارے علماء عیدین کے بعد مسافحے کو نہیں مانتے یہ کہتے ہیں کہ مسافہ کرنا چاہیے عیدین کے بعد معانقے کو نہیں مانتے یہ کہتے ہیں معانقہ کرنا چاہیے ہمارے علماء تاخراتوں کو نہیں مانتے یہ کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے ہمارے علماء مخلوط خطبے کو نہیں مانتے یہ کہتے ہیں کہ مخلوط خطبہ ہونا چاہیے کتنی چیزیں میں آپ کے سامنے خام خواہ ہمارے جو دیومندی مندی مکتبے فکر کے نوجوان ہیں بھولے بھالے بتارے اپنے وقت کو ضائع کر کے چلے گئے قادریہ کے امام میں اور نانو کی پارٹی میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے صرف جماعت کا جھنڈے کا فرق ہے وہ رضاخانی لیول کے ساتھ جو کام کرتے ہیں یہ رشادی لیول کے ساتھ وہی کام سب کرتے ہیں فاتحہ وہ بھی دلاتے ہیں فاتحہ یہ بھی دلاتے ہیں سلام وہ بھی پڑھتے ہیں سلام یہ بھی پڑھتے ہیں مخلوط خطبہ وہ بھی دیتے ہیں مخلوط خطبہ یہ بھی دیتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا وہ بھی کرتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا یہ بھی کرتے ہیں صرف پارٹی کا فرق ہے وہ رضاخانی پارٹی ہے یہ فلاں پارٹی ہے جھنڈے کے فرق کے ساتھ کام دونوں کے ایک ہیں جیسے کہ ہندوستان کے اندر ایک مشہور پارٹی ہے لیکن بدنام پارٹی بی جے پی ہے بھاجپا کہ وہ مسلمانوں کی دشمن ہے لیکن ایک اور پارٹی ہے جسے مسلمان چاہتی ہے لیکن کام بھاجپا کے کر رہی ہے نام بدل کر ہاتھ بتا کر کر رہی ہے ایسے ہی مدرسے اور کتنی جماعتیں میں اللہ کی قدم کسی مدرسے کی برائی بیان کرنا مقصد نہیں مقصد یہ ہے آپ اپنی زندگی اپنے بچوں کی زندگیوں کو بچا لیں یہ کسی با مائ کے لال کی ضرورت نہیں کہ دن کے اجالے میں سمندر کی مچھلی مگر مچھ سے بیر لے بڑے بڑے سیاست سے ان کے تعلقات ہیں بڑے بڑے عمرہ سے تعلق ہیں ان کے لیے کوئی لب کشائی کرتے ہوئے ڈرتا ہے لیکن آپ کے بچے اور قوم کے بچوں کی امانت کے لیے اس چیز کو میں کتنے سالوں تک سینے میں چھپائے رکھوں کہ یہ مکتب فکر دیوبندی مکتب فکر نہیں یہ مکتب فکر تبلیغی مکتب فکر نہیں تبلیغ میں جانا ایک دھوکا ہے دیوبند کا نام لینا علماء دیوبند کا نام لینا ایک دھوکا ہے اس کی سب سے بڑی دلیل میں نے یہ کہی کہ قاسمی ہونے کے باوجود باخبی کا نام لگاتے ہیں وہ قاسمیت سے اتنی چڑ ہے دیوبندی مکتب فکر سے اتنی چڑ ہے اگر دونوں سے محبت ہوتی تو جیسے اپنے نام کے ساتھ کچھ لوگ لگاتے ہیں ندوی قاسمی مدنی تو یہ بھی لگا لیتے نہیں نہیں چاہیے وہ وہ مانتے ہی نہیں اس لیے کسی مدرسے کی قدامت کسی مدرسے کی عمارت کسی مدرسے کے ملا کی پگڑی اس کے جبے اس کے تصویر کے دانے اس کی تقریر کی روانی کو دیکھ کر اپنی اولاد کے مستقبل کو برباد نہ کرے قوم کے بچوں مستقبل کی ایک امانت ہیں اگر ایسے اداروں میں چلے جائیں گے ان کے عقیدے ڈاواں ڈول ہو جائیں گے لا الہ الا ولا الہ الا مزب زمینہ بینا ذالک منافقوں کی کیفیت پیدا ہو جائے گی نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے نہ دیوبندی رہیں گے نہ رضاخانی رہیں گے بیچ بیچ کے رہیں گے کہیں گے یہ بھی صحیح ہے وقت پڑنے پر کہیں گے وہ بھی صحیح ہے وقت پڑنے پر اس لیے میں نے ایک اہم ترین بات ذمہ داری کی بات آپ تک پہنچائی ہے آپ اپنے بھائیوں تک قوم کے لوگوں تک یہ بات پہنچائے دین کے معاملے میں ہمارا تساہل اور ہماری غفلت اس درجے بڑی ہوئی ہے کہ دنیا کے ایک ذرے سے ذرے سے بات کے بارے میں چھوٹی چھوٹی بات کے بارے میں ہم تحقیقات کرتے ہیں ہم اپنی بچی کسی کو ایسے ہی دے دیں گے آپ نے اپنی بہن کسی کے حوالے یوں ہی کر دی سترہ مرتبہ تحقیق کریں گے یہ لڑکا کماتا کیا ہے اس کے بھائی کتنے ہیں اس کے بہن کتنے ہیں غفلت اتنی بڑی ہوئی ہے دین کے بارے میں نہ ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کے عقیدے کے بارے میں اور اس کے ایمان کے بارے میں کیا ہماری نمازیں یہ اللہ کے دربار تک پہنچانے والا ہے ارے بھائی آپ اگر ہائی وے میں جاتے ہیں جو ہوٹل ملی منہ بھر دیتے ہیں آپ ہوٹل دیکھتے ہیں چائے کہاں اچھی ملے گی بریانی کہاں اچھی ملے گی کہاں آپ کو ویجیٹیرین اچھا ملے گا دو نیوالے پیٹ میں ڈالنے کے لیے جو نیوالے پاخانہ بننے والے ہیں ان کی تحقیق اگر آپ کر سکتے ہیں تو اپنے ایمان جس کے سپرد کر رہے ہو اپنا نکاح جس سے پڑھا رہے ہو اپنے باپ اپنی ماں کی نماز جنازہ جس سے پڑھا رہے ہو اس کے ایمان کی کوئی فکر نہیں جہاں منہ مارا جمعہ میں چلے گئے جہاں منہ مارا تراوی پڑنے لگے جہاں منہ مارا تابے امام کے کھڑے ہو گئے کوئی اہمیت نہیں یہ ڈرائیور ہے امام آپ کا وہ آپ کی نماز کو لے جائے گا آج تک حرام کھانے والا بدتی فاسق اولیاء کو گالیاں دینے والا اس کی نماز ایک بالش اوپر نہیں جائے گی قوم کی نماز اللہ تک لے جائے گا کوئی اس کی ضرورت نہیں قرآن صحیح پڑھتا ہے قرآن غلط پڑھتا ہے تخوا ہے یا تخوا نہیں ہے کوئی آپ کو فکر نہیں ہے کیوں آتے ہیں لوگ بڑی بڑی ہوٹلوں میں دور سے کھانے کے لیے اس لیے کہ وہ لذت شناس ہیں دنیا کی روٹی کو پہچاننے والے دنیا کے لکموں کو پہچاننے والے ہیں کپڑوں کو پہچاننے والے ہیں چیتڑوں کو پہچاننے والے ہیں اور نماز کو پہچاننے والا مسلمان آج تک نہیں پیدا ہو سکا روزے کو پہچاننے والا قرآت کو پہچاننے والا اپنے مدارس کو پہچاننے والا اپنے علماء کو پہچاننے والا سب علماء ایک سب مسجدیں ایک سب امام ایک کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کلام پاک میں اللہ نے فرمایا ولدین دکھ ربیم لم یقر علیہ سمانا جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پیش کیا جاتا ہے قرآن کی باتوں کو پیش کیا جاتا ہے وہ اندے اور بہرے بن کر نہیں گرتے وہ نہیں گرنا چاہیے پہچاننا چاہیے ہمارا امام کون ہو ہمارا خطیب کون ہو ہم کس سے خطبہ سنیں ہم کس سے قرآن سنیں ہم کہاں نماز پڑھیں ہم کہاں بیان سنیں اس لیے کہ ہمارے پاس دین کی کوئی اہمیت نہیں پیٹرول ڈالیں گے معلوم پورے بنگلور میں کہاں صحیح جو ہے تول ہوتا ہے گوشت خریدیں گے ڈھونڈ کر جائیں گے دین کی کوئی اہمیت نہیں اور دین کی کوئی عظمت نہیں اب عظمت نہیں ہوگی اور حیثیت نہیں ہوگی اللہ کی مار پڑے گی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا اللہ کی پھٹکار نہیں آئے گی اللہ تعالی کی پکڑ نہیں ہوگی اور کیا ہوگا میں نے کہا افغانستان بھی پاکستان بھی سنا نا آپ نے ایک مدرسے میں تحجد کے وقت بمباری کی گئی اسی معصوم طلبہ شہید ہو گئے اسی معصوم طلبہ شہید ہو گئے اور ہندوستان کے علماء نام لیتے ارے پاکستان کا نام لے وہاں کسی مدرسے کو برباد کیا گیا ہم کیوں پکڑ میں آ جائیں گے ہم آئی ایس سی کے ایجنٹ کہلائیں گے ہم پاکستان ارے بھائی ایمان کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفا کے چبوترے کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرا کی نسبت کا مسئلہ ہمارا دل دکے گا اگر کوئی مدرسہ بھی کرے گا ہمارا دل دکے گا اگر کوئی حافظ شہید ہوگا ہمارا دل دکے گا اگر کسی نمازی پر بمباری کی جائے گی ہماری ذمہ داری لیکن ہماری غفلت دیکھیے شہر کے بنگلور کے رحمت نگر کے علاقے میں دن دھاڑے ساڑھے تین بجے ایک کافر پاخانہ لے کر مساجد میں گھستا ہے اور دو تین مساجد کو گندا کر کر چلا جاتا ہے کہاں تک ہماری غفلت ہے ہماری صورت حال ہے ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں اب اگر کہا نہیں بھائی ذرا سنبھل کر کام کرنا ذرا مچلیحت سے کام کرنا ہندوستان میں حالات بڑے خراب ہیں خراب ہم نے نہ کیا ہماری عزت کو ہم نے اپنے کلہاڑے سے مارانا تب نہ یہ نوبت آئی ورنہ کافر جو ہمارے بڑوں کے آنکھ کے اشارے پر پیشاب کر لیا کرتا تھا آج وہ کافر اللہ کے گھر میں آ کر پاخانہ لیپ کر جا رہا ہے آج وہ ہمارے اذانوں پر پابندی کی بات کہہ رہا ہے منگلور کے اندر ایک امام کو شہید کر دیا گیا مسجد کے کیا بیتا ہم پر کئی کروڑوں کا مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا ظالم فرقہ پرس پولیس نے کھلے ہوئے دن دھاڑے ظالموں کا ساتھ دیا مسلمانوں پر ظلم کیا مسلمانوں کے ہاتھ پیر توڑے مسلمانوں کے مکانوں اور دکانوں کو جلانے میں مدد کی گئی تم کہاں افغانستان کی بات کرتے ہو تم کہاں جہاد کی بات کرتے ہو جو ہے فلسطین کی پاکستان کی ہمارے کرناٹک کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے کتنا ستم ہو رہا ہے اور کتنا تشدد ہو رہا ہے اور ہماری بے بسی کا یہ عالم ہے کہ ایک فلم میں ناچنے والی رنڈی ہماری ماں اور بہنوں کے پردہ کا فیصلہ کرنے والی ہو گئی کھلے آپ وہ ناچنے والی رنڈی کہتی ہے کہ قرآن میں پردے کا کوئی ذکر نہیں کوئی اس کے منہ کو لگام لگانے والا نہیں اس رنڈی کے نام پر مسلمان اپنے بچیوں کے نام رکھیں گے اس رنڈی کی اداؤں کو نقل کریں گے آج اس میں زبان درازی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات ہماری ماؤں کے بارے میں مسلمان عورتوں کے بارے میں اسلام کے ایک اہم رکن کے بارے میں سورہ نور کی آیتوں کے بارے میں لب کشائی کرتے ہوئے کہا کہ شریعت میں پردہ ہے ہی نہیں میں جیسے ناچتی ہوں ویسی ناچے مسلمان عورتیں میں جیسے تنگ چولی پہن کر آتی ہوں جسم کو رنڈوں کے سامنے دکھاتی ہوں ویسے مسلمان بچیاں آئیں ایک طرف انگلینڈ انگلینڈ کی مسلمان بچیاں خدا ان پر نصرت کرے مدد کرے ایسے زنا کے ماحول میں ایسے انگریزی تہذیب و تمدن کے ماحول میں اور اسلام مسلمان دشمنوں کے درمیان رہتے ہوئے پردے کے لیے فائٹ کر رہی ہیں پردے کے لیے مقدمہ لڑ رہی ہیں اور ہندوستان کے اندر ایک رنڈی کہتی ہے کہ ہندوستان اور دنیا کے مسلمان عورتوں کو پردے کی ضرورت نہیں اور مسلمان خاموش بیٹھا ہوا ہے یہ بھی کوئی زندگی ہے ہماری ماں ازواج متحرات کے پردے پر حملہ ہو ہمارے مساجد کے در و دیوار میں پاخانہ لیپا جائے ہمارے مسجد کے اماموں کو شہید کر دیا جائے ہمارے بھائیوں کو اور ہمارے بہنوں کی آبرو کی لوٹی جائے ان کی آبرو کو لوٹا جائے اور بھائیوں کو قید و بند کی صعوبتوں کے اندر مبتلا کیا جائے اور انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے اور کہا جائے کہ انکاؤنٹر کے اندر مارے گئے بھاگ رہا تھا ہم نے گولی چلا دی ہے کوئی مسلمانوں کا پرسان حال ارے ہماری نمازیں صحیح نہیں ہمیں اپنے اعمال کی فکر نہیں اپنے دین کی فکر نہیں کوئی مسجد کے منگلور کا امام مرے ہمیں کیا لینا دینا کسی علاقے کی مسجد کے پاخانے سے لیپا جائے ہمیں کیا لینا دینا کوئی رنڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے عصمت عفت اور پردے کی چادر کو چاک کرے کوئی ہے کوئی ہے اپنے بھائی کی مسجد کے وقار کو بچانے کے لیے میٹنگیں کی جا رہی ہیں عہدے کو بحال کرنے کے لیے لوگوں کو جوڑ کر منتیں سماجتیں کی جا رہی ہیں اسلام پر حملہ ہو رہا ہے کوئی فکر کرنے والا نہیں ایک بھائی کی مسجد کو اپنے مکتبے فکر کی مسجد کو بچانے کے لیے امام کے عہدے کو تنخواہ کو بچانے کے لیے آج علماء اور قوم کے لیڈران ایک جگہ بیٹھ کر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں لیکن کسی نے یہ نہیں کہا ایک رنڈی نے اسلام کی آبرو پر حملہ کیا اسلام کی عزت پر اور اسلام کی پاک دامنی پر حملہ کیا تم نے بے روخی کی اور حکومت نے کہا اب یہ علماء کے فتوے بے اثر ہیں یہ علماء کی تقاریر بے اثر ہیں پہلے ہی کون سا مانتے ہیں لوگ علماء کو کون سا فتوا لیتے ہیں آپ نے داڑھی مڈائی فتوا لیا آپ نے بینک سے لون لیا فتوا لیا آپ نے عورت کی چوٹی کٹائی فتوا لیا آپ نے سود کا کاروبار شروع کیا فتوا لیا کون سا فتوا لیتے ہیں لوگ یہ حکومت کو سوچنی پڑی کہ اب علماء کرام کے اور مفتیان کرام کے فتوے قوم کے لیے ضروری نہیں قوم اب حکومت کی بات مانے گی مرو وہ ان تتولو یس تبدیل قومن غیر کو مرو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم صحیح طریقے پر نہیں چلو گے تو ہم تمہیں غیروں کے طریقوں پر چلائیں گے علماء کے فتوے کو نہیں مانو گے کورٹ کے آرڈر کو مانو علماء کے فتوے کو نہیں مانو گے سپریم کورٹ کے اندر کافروں اور مجرموں اور رشوت خوروں کے فیصلوں کو مانو کیا ضرورت ہے تقریر کرنے والے اور تقریر سننے والے کے بیچ میں آنے کی کیا ضرورت ہے فتوا طلب کرنے والے اور فتوا دینے والے کے درمیان آنے کی لیکن ہماری دین کی غفلت ہماری دین کی کوتا ہی جس کا آج قوم فائدہ مکمل اٹھا رہی ہے جو بات کل تک ہم دور دراز سنا کرتے تھے اب آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں خدا نہ کرے کہ کل وہ ہمارے گھروں کے اندر وہ حادثہ پیش آئے کل ہمارے گھر میں کسی ماں کی آبرو کو لوٹا جائے کسی بہن کے آبرو کو لوٹا جائے کسی بھائی کو قید و بند کی زندگی میں مبتلا کیا جائے کسی کو بھی کہہ دیا جائے یہ البدر کا چھکرا ہے یہ لشکر طیبہ کا چھکرا ہے یہ سی کا ایجنٹ ہے کچھ بھی کہہ کر کبھی بھی کہہ کر کوئی بھی سلوک آج قوم کے لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارا ایمان اگر مضبوط ہوگا ہم نے رمضان کے وقار کو اگر باقی رکھا ہوتا ہم نے قرآن کی عزت کو باقی رکھا ہوتا ہم نے اللہ کے گھر کو آباد کیا ہوتا اللہ کی قسم غیروں کے تانے آج سننے کو نہ ملتے غیروں کی باتیں ہمیں سننے کو نہ ملتی گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے ایک آدمی کی موت کے بعد جو عذاب قبر انسان نہیں دیکھ سکتا اس عذاب قبر کا معائنہ قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں تجربات کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اب خبر کو کھول کر ہم نے کہا کہ مردے پر یہ بیتتی ہے انجیکشن دیا جاتا ہے مردے کو کیا سمجھ میں آتا ہے پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے سینے پر گھوسے مارے جاتے ہیں آپریشن کیا جاتا ہے دوائیاں پلائی جاتی ہیں گلوکوز چڑھایا جاتا ہے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا کہ یہ مر چکا ہے وہ انسان اور آنکھوں کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتا رہا ہے اتنا دیکھنے کے بعد بھی ہماری زندگی کے اندر کیا تبدیلی آئی نماز آئی فجر آئی آج کتنے لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی گزشتہ جمعہ جن کے چہروں پر داڑھی غائب تھی کیا مردے کی حالت دیکھ کر کیا اس جمعہ وہ داڑھی والے ہو گئے آخر کب مانیں گے ہم ارے مردے کو دکھا دیا گیا جو چیز عالم کی ہے علم غیر سے تعلق رکھتی ہے اس کو دکھا دیا گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ وقتاً فوقتاً اللہ تبارک تعالیٰ اسے کارنامے دکھاتے ہیں انیس سو انتیس میں نائنٹین ٹوینٹی نائن میں عراق کے اندر بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزن حضرت عبداللہ اور حضرت حزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نما کی دو قبریں وہاں پر تھیں عراق کی سرزمین میں اس وقت انیس سو انتیس میں یعنی تیرہ سو سال بیت جانے کے بعد تیرہ سو سال بیت جانے کے بعد عراق کا بادشاہ خواب دیکھنے لگا کہ خواب میں یہ دونوں حضرات حضرت حذیفہ ابن یمان اور حضرت جابر ابن عبداللہ یہ خواب میں آ کر کہنے لگے ارے بادشاہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے ہماری لاشوں کو اس جگہ سے کسی اور جگہ منتقل کر دے بادشاہ نے سوچا لوگ ہیں خواب دیکھتے ہیں اتفاقی خواب ہوگا اس نے خواب کو درگزر کر دیا دوسرے دن پھر وہی خواب حضرت حذیف ابن یمان حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما یہ دونوں خواب کے اندر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ خبردار میرے ہماری خبروں میں پانی آ رہا ہے ہماری خبروں کو منتقل کریں تو انہوں نے کہا اتفاق کی بات ہوگی لیکن مسلسل آٹھ دن تک بادشاہ یہ خواب دیکھتا رہا اور جب آٹھ دن کے بعد کہا کہ ایک دن کا اتفاق ہو سکتا ہے اور دو دن کا اتفاق ہو سکتا ہے آٹھ دن کا اتفاق نہیں ہو سکتا تو ایک تحقیق کرنے والے کو بھیجا خبروں سے دور ذرا کھدائی کر کر تو دیکھو کہ کہیں خبروں کے اندر اس رخ کی طرف پانی تو رس نہیں رہا ہے ٹیم تو نہیں جا رہی ہے کھودا گیا تو پانی نہیں تھا تو کہا اب یقین ہے یہ خواب جھوٹا خواب ہے ایسے ہی آیا گیا لیکن اس وقت کے ایک عالم تھے انہوں نے یہ خواب دیکھا اور یہی خواب دیکھا اور جا کر بادشاہ کو ڈانٹا اور اسی رات بادشاہ نے خواب میں دیکھا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے فرمایا اے بادشاہ حضرت جابر ابن عبداللہ اور حضرت ابن یمان کئی دنوں سے تمہیں خواب میں آ کر بتا رہے ہیں کہ ان کی خبروں میں پانی آ رہا ہے مانتے کیوں نہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بادشاہ چونک گیا دوسرے دن سارے علماء کو جمع کیا وہ ایک عالم صاحب جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا انہوں نے کہا ہاں بادشاہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے ان قبروں کو منتقل کرنا چاہیے تو چنانچہ وہ دن ایام حج کے دن تھے ضلع حجا کا مہینہ تھا بادشاہ نے کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب آیا ہے اور دوسرے علماء نے بھی خواب دیکھا ہے اور کئی دنوں سے یہ خواب میں دیکھتا آیا ہوں تو ٹھیک ہے اب جو ہے ہم ان قبروں کو منتقل کریں گے تو چنانچہ عرب کے بڑے بڑے جو علماء تھے ان کو خط لکھا وہاں کے بادشاہ کو اطلاع کی تو لوگوں نے کہا ایام حج ہیں اور دنیا بھر کے پرہزگار مسلمان حج کے لیے آتے ہیں جب اتنے ہی دنوں کی تاخیر ہو گئی ایک کام کریں آپ حج کے دنوں کے ٹلنے کے بعد آپ ان قبروں سے ان مبارک لاشوں کو نکال کر دوسری جگہ آپ منتقل کریں تو مانگ لیا عراق کے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے حج کا موسم گزر گیا اور گزرنے کے بعد حج مکے کے مدینے کے اہل عرب کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے بزرگان دین آئے اور لاکھوں کا جم غفیر تھا اور لوگوں کے سامنے ان قبروں کی خدائی کا منظر تھا اس زمانے میں انتیس میں بڑے بڑے اسکرین لگائے گئے کہ جو لوگ قبر کے منظر کو نہ دیکھ سکیں وہ اسکرین کے اندر دیکھیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں چنانچہ اللہ اللہ کر کے وہ دن آیا قبروں کو کھودا گیا حضرت حزیف ابن ایمان اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک لاشوں کو نکالا گیا تو آپ کے لاشوں پر مبارک لاشوں پر جو کفل تھا وہ کفل بھی میلا نہیں ہوا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کبھی یہ منظر قوم کے سامنے دکھاتے ہیں لوگوں کے سامنے دکھلاتے ہیں چنانچہ وہاں سے کئی میل دور ایک محفوظ مقام پر آج جہاں پر حضرت حسیف ابن یمان اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما کی مزارے ہیں یہ وہ جگہ نہیں جہاں ان کو تیرہ سو چودہ سو سال پہلے دفن کیا گیا تھا تیرہ سو سال بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کے نہ صرف یہ کے جسموں کو محفوظ رکھا ان کے کفنوں کی تک حفاظت کی اللہ تبارک تعالیٰ قدرت کے کارنامے کبھی کبھی دکھاتے ہیں میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا تھا قبر میں کسی آدمی کو دفن کیا جاتا ہے دو دن کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے چار دن کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے ایک مہینے کے بعد قبر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے یہ دنیا کے ایک ملک نے قبر کے مردوں کے ساتھ یہ تجربہ کیا اور ان کے ساتھ یہ جو ہے معائنہ کیا اور قبر کی لاشوں کو نکالا اور نکال کر آپ جانتے ہیں کہ مصر کے اندر اس زمانے میں مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا فرعون مرتا تھا تو اس کو کیمیکل لگایا جاتا تھا اس کو کہتے تھے ممی کرنا یعنی کیمیکل لگا کر لاش کو محفوظ کیا جاتا تھا خبر کی تین دن کی لاش خبر کی تیرہ دن کی لاش خبر کی مہینہ بھر کی لاش خبر کی تین مہینوں بھر کے بعد کی لاش خبر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے خبر کے فرشتے اس جسم کے ساتھ جس جسم پر آج انسان ناش کرتا ہے جن آنکھوں پر فخر کرتا ہے جس جسم پر شان کرتا ہے مرنے کے بعد قبر ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے ایک آنکھوں دیکھا حال آپ کو میں انشاءاللہ اگلی جمعہ بتاؤں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سدھرنے کا موقع نصیب فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ایمان پر ہمیں قائم رکھے ایمان پر خاتمہ فرمائے آمین واقدان الحمد للہ رب العالمین